حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کو زخم لگ گیا پھر اسے احتلام ہو گیا تو اسے غسل کرنے کا حکم دیا گیا چنانچہ اس نے غسل کیا اور مر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا انہوں نے اس کو مار ڈالا اللہ انہیں ہلاک کرے کیا جاہل کی شفا سوال کر لینا نہیں ہے سننے ابو ابود حدیث نمبر تین سو سینتیس